ہمیں مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں اس کے کافر ملعون دجال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں اس کی ذریت کے حرام اور ناجائز ہونے پر کوئی شک نہیں ہے ہمیں اس کی پوری جماعت کے بدکار بد بدبخت ایجنٹ ہونے پر کوئی شک نہیں ہے ہمیں شکوا ہے تو اس بات کا کہ یہ لوگ کس طرح سے دندراتے پھرتے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کے سینے پر مونگ دلتے پھرتے ہیں کس طرح سے ہمارے پاک نبی کی ختم نبوت کی چادر چھین کر بھی ایش و عشرت کی زندگیاں بسر کرتے ہیں ہمارے اوپر حکومت کے خواب دیکھتے ہیں کہاں گئے نبی کے دیوانے رسول اللہ کی عاشق کہاں گئے حضرت صدیق کے اکبر جیسے لوگ جنہوں نے جھوٹے نبی کو اس زمین پہ زندہ نہیں رہنے دیا اور مسلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے سات سو قرآن کے حافظوں کی قربانی پیش کر دی